السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی جو ہے ایک ایسے بچے کی جس سے کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا ارے آپ کی نہیں آپ تو بہت ہی کامی بچے ہیں سب کہانی کا عنوان ہے کاہل میاں اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے بینا صدیقی نے کاہل میاں کو اپنے موٹاپے کے علاوہ جس چیز سے پیار تھا وہ تھی سائنس کی ترقی کیونکہ سائنس کی پیدا کی ہوئی سہولیات ان کے موٹاپے کو برقرار رکھنے میں ان کی مددگار تھیں یہ جاننا مشکل تھا کہ کاہل میاں اپنی کاہلی کی وجہ سے اس قدر موٹے ہو گئے تھے یا موٹاپے کی وجہ سے کاہل خیر ان کے وزن سے پہلے ان کا تعارف کروا دیں تو بہتر ہوگا نام تو ان کے دادا جان نے بڑا پیارا رکھا تھا یعنی کامل میاں لیکن کاہل میاں نے کاہلی کا روگ ایسا پالا کہ کامل میاں کے بجائے ہر چھوٹا بڑا کاہل میاں پکارنے لگا جب بھی انہیں کوئی کام کہا جاتا کہہ دیتے کہ یہ تو میں کر چکا ہوں یا میں نہیں کروں گا یا مجھے کرنا ہی نہیں آتا ہاتھ پیر مارنے کی عادت جھولے میں ہی ترک کر دی تھی بڑے ہونے کے بعد جو کام انہیں سکھائے گئے وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے سکھانے والوں کو ہی کرنے پڑے اسکول جانے کی عمر ہوئی تو انہوں نے اسکول میں امی نام کی کسی شخصیت کو نہ پایا جو منہ میں نوالے رکھے اور جوتے کا کھلا فیتا باندھے سو روتے روتے گھر پہنچے پہنچتے اور اماں سے خوب لاڈ اٹھواتے جیسے کوئی پہاڑ کھود کر آئے ہوں آرام اور کھانا کائل میاں کی زندگی میں یہی دو باتیں تھیں گویا کھانے کے بعد آرام اور آرام کے بعد کھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا ان کو ہر قسم کی محنت اور کام سے چڑ تھی جب کچھ بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر کام بٹن دبا کے ہو سکتا ہے تو انہیں بٹن بہت ہی پسند آ گئے ہر کام کے متعلق یہی سوچتے کہ بٹن دبائیں اور کام ہو جائے صرف کھانے اور آرام کی وجہ سے ان کو ایک ہی چیز ملی تھی اور وہ تھا ان کا بے حساب وزن کاہل میاں اکثر فرمایا کرتے تھے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ہر کام انگلی کے اشارے سے ہو جاتا ہے پھر باقی جسم کو تکلیف دینا دراصل ان تمام سائنسدانوں کی بے عزتی ہے جنہوں نے ایجاد اور دریافتیں کی ہیں کاہل میاں کے لیے اسکول سے چھٹی کا دن ایسا ہوتا تھا کہ اگر بستر میں غروب ہو جاتے تو طلوع نہیں ہو پاتے تھے ایسے ہی ایک چھٹی کے دن دوپہر ہونے کو آئی تھی اور کاہل میاں بستر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ امی نے پیار سے آواز دی بیٹا کامل ہرا دھنیا تو لا کے دے دو مجھے محسن سے منگوانا بھول گئی کاہل میاں کی کاہلی پہ سخت چوٹ پڑی نرم بستر چھوڑ کر ٹھیلے تک ہرا دھنیا لینے جائیں سو بستر ہی میں لحاف منہ سے سرکایا اور کہنے لگے امی کیا دھنیے کے بغیر کھانا نہیں بن سکتا سائنس نے اتنی ترقی کر لیے آپ ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے ہرے دھنیے کی محتاج ہیں امی جھنجھلا اٹھی لیکن بیٹا لاڈلا تھا اس لیے قریب آ کے نرمی سے بولی بیٹا رائتا بنانا ہے اور تم تو جانتے ہو تمہارے ابو اور بھائی رائتے کے بغیر بریانی نہیں کھاتے اور میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے جلدی سے ہرا دھنیا لا دو شاباش میرا بچہ کاہل میاں منہ پھاڑ کر جمائیاں لیتے ہوئے بولے امی کیا بغیر دھنیے پودینے کے رائتا بنانے کی کوئی جدید ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہوئی اب امی کو غصہ آ گیا کامل کا لحاف کھینچ کر بولی تم کچھ زیادہ ہی کاہل ہوتے جا رہے ہو سب تمہیں کامل کے بجائے کاہل ٹھیک ہی کہتے ہیں اٹھو سورج سر پہ کھڑا ہے تمہارے ابو اور بھائی دفتر سے آ کر کھانا مانگیں گے فوراً جا کے مجھے دھنیا لا کے دو امی سائنس کی ترقی کے اس دور میں آپ مجھے سبزی والے کے ٹھیلے تک بھیج رہی ہیں وہ بھی ہرا دھنیا لانے کے لیے یہ دیکھیں موبائل پر اب راشن شاپ ہے آن لائن سبزی گوشت منگوایا جا سکتا ہے صرف بٹن دبا کر ہرا دھنیا آڈر کر سکتا ہوں کامل میاں نے ہاتھ مار کے میز سے اپنا موبائل اٹھایا امی سر پہ ہاتھ مار کے کچن میں چلی گئیں جب کہ کاہل میاں موبائل کے بٹن دبانے میں مصروف ہو گئے ویب سائٹ میں سبزیوں کا کھانا کھولا تو تمام سبزیوں کے نام انگریزی میں درج تھے اور کاہل میاں صرف کھانے پینے میں اول تھے باقی ہر مضمون میں ان کا ڈبہ گول تھا ہرے دھنیا کی انگریزی دیکھنے کو گوگل کھول بیٹھے لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے میں امی نے آواز دی کامل بیٹا تمہارے ابو اور بھائی آ گئے ہیں اور کھانا بھی لگا دیا ہے آ جاؤ یہ واحد اعلان تھا جو کاہل میاں کو حرکت میں لا سکتا تھا وہ فوراً بستر سے کودے اور منہ پر چھپا کے مارنے دوڑے ورنہ امی سے ڈانٹ کھانا لازمی تھی امی کاہل میاں کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے آج وہ کرسی پر بیٹھا تو اس کا جسم کرسی کے دونوں جانب لٹک رہا تھا دوپہر کو کھانے کے بعد محسن بھائی نے امی ابو سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا <laughs> ہاں سوچ رہا ہوں ذرا بڑے سائز کی نئی کرسیاں بنوا لوں بے چارہ کامل پھنس پھنسا کے بیٹھتا ہے بڑی کرسیوں پر پرسکون بیٹھے گا ابو اخبار کو بل دیتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولے حد ہو گئی ابو میں یہاں اس کے موٹاپے کو کم کرنے کا سوچ رہا ہوں اور آپ ہیں کہ بڑی کرسیاں بنوانے کا سوچ رہے ہیں محسن بھائی نے سر تھامتے ہوئے کہا اچھا آپ اتنا پریشان بھی نہ ہو ابھی بچہ ہے کھانے پینے کا شوقین ہے اس عمر میں بچے گولو مولو ہی اچھے لگتے ہیں امی بھی لاڈ بھلے رہجے میں بول اٹھیں کھانے پینے کا شوقین اور بات ہے لیکن وہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پی سکتا صرف کھانا ہے اور کھانے کے بعد بستر پر لیٹا رہتا ہے اتنی کاہلی اس کے موٹاپے کو مشکوک بنا رہی ہے محسن بھائی جھنجھلا کر بولے تمہاری بپو نے کل اسے لیمو کا جوس اور سونف کا پانی پلایا تھا اور کہا تھا اس سے وزن کم ہوتا ہے تمہاری پھپھو کو بھی میرے بچے کا وزن کاٹتا ہے امی خفا ہو کے بولی اچھا پچھلے اتوار کو بچوں کی خالہ جانوی تو وزن کم کرنے پر لیکچر دے کے گئی تھی وہ یاد نہیں تم کو جسے سن کر میرا اتنا خون کھولا کہ میرا آدھا کلو وزن بھی کم ہو گیا ابو نے بھی جواب دیا اوفو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کریں ورنہ وہ ہر کام مشین سے لینے کے چکر میں ہاتھ پیر ہلانے سے بھی جائے گا کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے نا وہ کامل کی بھلائی کے لیے تو کہتی ہیں محسن بھائی نے نرمی سے کہا بس بس رہنے دو تم مننے سے بارہ سال بڑے ہو جب وہ تمہاری عمر میں آئے گا تو سب کام کر لے گا ابھی اسے کھانے پینے اور تفریح کرنے دو ابو نے غصے میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا امی نے بھی سر ہلایا تو محسن بھائی خاموش ہو کر رہ گئے اب کاہل میاں دن رات آرام کیا کرتے تھے بٹن دبا کے اسکول پہنچنے کو گاڑی تھی اور جب چی چاہا کھانا منگا لیا کرتے تھے خاص کر ان دنوں میں جب امی کی طبیعت خراب تھی اور صرف سبزیاں پکا رہی تھیں موٹے تازے کاہل میاں کو سبزیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی ایسے میں کاہل میاں موبائل کے بٹنوں پہ خوب پھرتی دکھاتے دھڑا دھڑ بازار کے پیزا برگر چٹ پٹی بریانی آڈر کر رہے تھے اکثر چیزیں بستر پر ہی کھاتے پیتے تھے جس کی وجہ سے بستر پر جگہ جگہ داغ دھبے اور کمرے میں کاغذ بکھرے ہوئے تھے اس گندگی میں ایک ہی چیز ترقی کر رہی تھی <laughs> جی وہ تھا کاہل میاں کا موٹاپا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا کاہل میاں رات کو بازار کی نہاری صبح بازار کی حلوہ پوری کھانے کے بعد اب اسکول میں برگر کھا رہے تھے کہ اچانک چکر آیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اسکول سے تلا ملی تو امی کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ کانپتے ہاتھوں سے ابو کا نمبر ملانے لگی ابو بھاگے بھاگے آئے کاہل میاں کو ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کے ڈھیر سارے ٹیسٹ کیے گئے امی ابو اور محسن بھائی کا پریشانی سے برا حال تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ننے سے بچے پہ کیا گزری امی ابو کو ڈاکٹر صاحب ہوش اڑانے والی باتیں بتا رہے تھے دیکھیے بچے کی عمر جو آپ لوگوں نے بتائی ہے اس کے حساب سے بچے کا وزن بہت زیادہ ہے بچے کے خون میں چکنائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ دل کا مریض ہی بن سکتا ہے آپ لوگ اس کو بازار کا کھانا بالکل بند کر دیں روگنی کھانے نہ کھلائیے اگلے پندرہ دن تک صرف ابلی ہوئی لوکی یا چنے کی دال کھلائیں روزانہ بچے کو صبح شام واک اور ہر ماہ اس کے سارے ٹیسٹ لازمی کروائیں کامل میاں کو ہوش آیا تو ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہا ہائے ابلی ہوئی لوکی اور چنے کی دال اف میرے برگر نہاری اور نان صبح شام واک یعنی پاؤں کی مدد سے چلنا پڑے گا اپنے ذاتی پاؤں اے کاہل میاں ٹسر ٹسر رویا کیے کاش وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے کیا کوئی ایسا بٹن بھی ہے جو روزانہ بستر میں لیٹے لیٹے واک کروا دے <laughs> یہ تو ہم نہیں جانتے کہ پھر کاہل میاں کا کیا ہوا مجھے یقین ہے کہ آپ سب تو بہت ہی پھرتیلے اور ہوشیار بچے ہیں کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ